حضرت حنیدہ خزاعی سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سنا آپ فرما رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین دن روزہ رکھا کرتے تھے مہینے کی پہلی سوموار کو پھر جمعرات کو پھر اگلی جمعرات کو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سترہ